وما كان وما كان من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے وہ نہیں عمل بلّہ تل بے شک اللہ کو ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے واللہ بكل شيء عليم اللہ تعالی ہر شے کو جاننے والا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله وفي رواية لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواية تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله یہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی ایک تیسری حدیث میں ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاح سلام کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرما دیا ہے وما فرق الجن ليعبدون ہم نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں یہاں کہ انسانوں اور جنوں کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کا اللہ کا خاتمین کی عبادت ہے اس کے علاوہ جو لوگوں نے زندگی کے مقاصد بنائے ہوئے ہیں اس کی وضاحت غذا سر باری نہ یہ کھانے پینے کا نظام روزی کا نظام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی ذمہ داری میں نے خود لی ہوئی اور یہ ذمہ داری بھی بہت زور سے لی ہوئی ہے عام سی بات نہیں ہے ان اللہ احمد رزاق اللہ تعالیٰ خوب رزق دینے والا ہے بہت رزق دینے والا ہے پھر قوت المتیم اور زور آور ہے طاقتور ہے قوت والا ہے اس لیے انسان اور جن کا اصل کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کائنات میں بہت زیادہ ہو رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مشغول ہے کسی نہ کسی رنگ میں قرآن کریم میں اس کی بہت وضاحت کی گئی کوئی زبان سے کوئی اپنے طرز عمل سے کوئی کسی طریقے سے کوئی کسی طریقے سے حتیٰ کہ کے دیواریں دیواریں اور درخت اپنے سائے کے ذریعے اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہے ہر لمحے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی وضاحت کرنا سب اللہ سب اللہ حسما واپی آپ سب جانتے ہیں کتنی ساری صورتیں ہیں جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور سب جگہ بولا کہ اللہ تک پہنچنا سکتی ہے کوئی شے کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تصویر میں مشغول نہ ہو لیکن تم ان کی تصویر کو سمجھتے نہیں ہو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کائنات کس طرح اللہ رب العزت کی تصویرات میں مشغول پوری دنیا کا نظام ہمارے سامنے ہے ہم خود اپنے سامنے ہیں کوئی شے بغیر چلانے والے کے نہیں چلتے کوئی شے بغیر پھکنے کے نہیں ہلتے خود انسان کی وجود کا نظام جو ہے یہ جو انگلی ہلتی ہے اس کو بھی دماغ سے آرڈر ملتا ہے تو ہلتی ہے اس آرڈر میں تعطیل ہو جائے تو انگلی سونا شروع کر دیتی ہے ویسا بھی انہوں نے مجھے تکلیف ہو گئی ذرا سونا شروع کر دیا ہوگی ان کی سے بتا کیا تو نے کہا کہ دماغ کے حکم سے ہلتی ہے اس حکم میں ذرا سی تعطیل ہوتی ہے تو یہ سونا شروع کر دیتی ہے جب یہ حکم بند ہو جاتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے بچے تکلیف ہو جاتی ہے یہ اپنے انسان کے اپنے وجود کا حال ہے کہ اس کو بھی کہیں سے آڈر ملتا ہے اور وہ جو آڈر دینے والا ہے اس کو بھی کہیں سے آڈر ملتا ہے ہر شہر حکم سے چلتی ہے یہ جو زمین سے پودے نکلتے ہیں یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں نکلتے ہوں گے یقین کو کوئی ذات ہے جو حکم دیتی ہے اس کے حکم سے بڑھتے ہیں کوئی تیزی سے بڑھتا ہے کوئی آہستہ آہستہ بڑھتا ہے ایک خاص مقدار پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاڑ تو پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے کہ نیچے سے بڑھتے رہتے ہیں اوپر سے روکنے والا روک دیتا ہے رک جاتے ہیں پوری دنیا کا نظام اسی طرح کوئی چائے اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہر شہ اللہ رب العزت کی مرضی سے چلتی ہے اس کا حکم ملتا ہے تو ہر شہر کرتے ہیں اسی طریقے سے ہر شہر کو جو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے بنا رہا ہے سنبھال رہا ہے بڑھا رہا ہے تو اللہ حکم الحاکمین کی وہ اس کے بدلے میں تصویر بیان کرتے ہیں کرتی سے بھاگا کر تو نہیں ہے لیکن ہم دنیا کے اندر جو تصویریں ہو رہی ہیں ان تصویروں کو سمجھتے نہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کی رات ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں گنت اور بے شمار فرشتے اور ہر فرشتہ اللہ رب العزت کی تصویر میں مشہور ہے بیت المعمور میں اتنے فرشتے آتے ہیں جو ایک بار آتا ہے اس کے پھر کبھی موقع نہیں دیتا صاحب السلام نے سنایا کہ میں رات کی رات میں نے دیکھا کہ آسمان کے چپے چپے پر اللہ رب العزت کی تصویر ہے مشہور ہے فرشتے ہیں کوئی پیڈے میں پڑا ہوا ہے کوئی رکو میں پڑا ہوا ہے کوئی قیام میں ہے ہمیں اسی کام میں لگا تو اللہ تعالیٰ کو اس صورت حال میں مزید کسی کی تصویر کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے وہ تو اس کی نصیحت اور اس کی مرضی جو اس کو پسند یہ آیا کہ بندوں سے اپنی تصویریں سننا چاہتا ہے انسانوں کے منہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہم انسان ہونے کے ناطے تعصب کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ ہمارے سامنے مشاہدہ ہے ساری دنیا جہاں تک ہماری رسائی ہے جہاں تک ہماری نظر اور ہمارا علم جاتا ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ساری مخلوق جو اللہ نے انسان کی خدمت میں لیا ہے کتنے بڑے بڑے زور آور جانور ہیں جن کو انسان کے بس میں کیا ہوا ہے ہاتھی کو انسان قابو کر دیتا ہے شیر کو انسان پنجرے میں بند کر دیتا ہے کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کو اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں دیا ہوا ہے انسان ان کی خدمت دیتا ہے اللہ رب العزت ہے کتنا کریم اور کتنا رن الرحیم ہے بندوں پر یہ سارا کچھ یہ سارا کچھ یہ بتا رہا ہے کہ ساری کائنات پر خود اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند بندے کی زبان سے اپنی تصویر اپنی عبادت اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور سارا کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا یہ مقصد جب تک جاری و ساری ہے جب جب تک یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تب سے دنیا قائم رہے گی ہم کتنے تھوڑی تھوڑی عقل والے ہیں ہم میں سے بھی کوئی آدمی کوئی شاید اس مقصد کے لیے بناتا ہے جب تک وہ شاید مقصد دیتی رہتی ہے اسے قائم رکھتا ہے جب وہ مقصد نہیں دیتی ہے مکان بناتے ہیں جب تک ضرورت رہتی ہے اسے قائم رکھتے ہیں جب نہیں ضرورت رہتی اسے ختم کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے اور ایک مقصد کے لیے بنایا ہے مقصد اللہ کی عبادت ہے جب تک یہ مقصد پورا ہوتا رہے گا دنیا سے اس وقت تک دنیا کا نظام قائم رہے گا جب تک یہ مقصد پورا ہونا ختم ہو گیا اللہ رب العزت کی دنیا کو ختم کر یہی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پتہ چلتا ہے جیسا کہ میں نے بھی آپ کو حدیث سنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے ایک مقصد حاصل ہے مقصد دنیا کا بنانے کا یہ ہے کہ دنیا میں اللہ اللہ ایک بندہ بھی جب تک اللہ اللہ کہنے والا یا لا الہ الا اللہ کہنے والا مراد اللہ اللہ سے بھی لا الہ الا اللہ جب تک ایک بندہ بھی دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اور کہنے والا کافی ہے دنیا کافی دنیا کا ہے جب تک ایک بھی ایسا نہ رہا لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کہنے والا اس وقت اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر دے گا چل رہا اِل دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا گنگا عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد زمین کو اللہ تعالیٰ کوٹ کوٹ کر ریزا ریزا کر دے گا زمین کا کر دی جائے گی وجارت وجہ والا کو سستن سستا اللہ رب العزت جلوات روز ہوں گے اور فرشتے سے کتار اندر کتار حکم کی تعمیل کے لیے انتظار میں کھڑے ہوں گے کب کس کو کیا حکم ملتا ہے وکیل یوم جہنما یوم یسر رکھ کر انسان ہوا ہنگانہ وہی میدان میں انسانوں کے سامنے جہنم کو بھی جگہ کر لا کے رکھ دیا جائے گا اس وقت انسان جب دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے وہ انسان جس نے نہ اللہ پہ اعتبار کیا نہ اللہ کے رسولوں پہ اعتبار کیا جس کو یقین نہیں آیا کہ جہنم ہے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو یقین آ جائے گا وہاں نہ دکھ رہا لیکن وہاں یقین کرنے اور نصیحت پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یقول یا نئے قدم کو لکھایا وہاں کہے گا کہاں کہ میں اپنی زندگی کے لیے بھی آگے کچھ بھیج دیتا حد اس دن جیسا اللہ عذاب کرے گا ویسا کہنا کوئی عذاب نہیں کر سکتا بلا یوسف کو وسا آتا ہوا حد جیسا اللہ باندھے گا ویسا کوئی نہیں باندھ سکتا یا یہ تو نہ اس کے مقابلے میں وہ جس نے اللہ پر یقین کیا اللہ کے رسولوں پر یقین کیا اس کو دنیا سے بلاوا آتا ہے تو سر جنت کی بشارت بھی جاتی ہے زمین ٹوٹ دی جائے گی ریزا ریزا کر دی جائے گی ہر پہاڑ آپ سب نے سنا ہوا ہے روئی کے گالوں کی طرح دھن کر اڑا دیا جائے گا اللہ کی قدرت ہے اللہ بہت عظیم ہے اس سے بھی عظیم ہے اس سے بھی عظیم ہے جتنا ہم بیان کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ عظیم ہے ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ کا بیان اللہ رب العزت کے قدرت و اس و اثاق کا بیان ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کا جلال اور اس کی شان اور اس کی شوقت اور اس کی حمد و وغیرہ نہیں بیان کر سکے آئی بھی کا اظہار کیا تو ویسا ہی ہے جیسے تم نے خود بتایا تو ویسا ہی ہے جیسا تم نے خود بتایا دنیا دنیا بنانے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے تو دنیا قائم ہے جب یہ مقصد نہیں رہے گا دنیا ختم کر دی جائے گی مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں کچھ مشرق ہیں کچھ دور ہیں کچھ مشرق ہے کچھ دورہ ہیں مشرق انسان اپنے طرز عمل کے ذریعے اپنی طبیعت اپنے مزاج کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے دنیا کو ختم کرنے کے درتا ہے کار مشرق تقریب کار ہے دہشت گرد ہے دنیا کے نظام کو خراب کرنا چاہتا ہے خراب کروانا چاہتا ہے دنیا کا نظام مجھے قائم نہیں رکھنا چاہتا ہے ایک تو اس کی طبیعت بن جاتی ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ بے ہدایت ہو جاتا ہے نتیجت اس کا مزاج اور اس کی طبیعت کیسی ہوتی ہے نے قرآن نے فرمایا اللہ العزة جهنم جس النهار جب بھی اس کو دنیا کے اندر ذرا سی حکومت ملتی ہے کوئی ذرا سا تسلط ملتا ہے ایک گھر ملتا ہے حکومت کے لیے یا ایک ملک ملتا ہے حکومت کے لیے اس کا اصل کام دنیا کے اندر فساد برسا کرنا ہوتا ہے وہیوں لے کر خرچہ و نسل کھیتیاں برباد کرتا پھرتا ہے اور نسلیں تباہ کرتا پھرتا ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی مشرقوں کی حکومت آئی جب کبھی بھی دنیا کا اقتدار مشرقوں کے ہاتھوں میں آیا وہ نسل بھی برباد کرتے ہیں بدکاری کے ذریعے اور نیکی کو ختم کرنے کے ذریعے اور دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چھوٹی مثال سمجھ نہیں آتی تو ہمارے دور کے بڑے تابوت کو دیکھ لیں بڑے تابوت کو دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر عمل نہیں ہونے دیتا ہر جگہ کتنا فساد سرفا کیا ہوا ہے ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے کہ کہ پڑ جائے دنیا بھوکی مر جائے سے آ کے مانگے تاکہ دینے کی طاقت نہیں ہے خود بھی جلیل لوگوں کو بھی جلیل ہر نسل بھی برباد کر رہا ہے نسل برباد کرنے کے لیے اس کی کوشتوں کا ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے ممبر پر اس قدر بدترین بد ترین حرکتیں کرتے ہیں وہاں نے کیسی زبردست تصویر کھینچی ہے تبدیل کہاں سے ڈرنے دردی یا وہی اس لیے کر نسل جب اس کو دنیا کے اندر مشرق کو جب بھی دنیا کے اندر حکومت ملتی ہے پورا زور لگاتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد برپا ہو جائے اس کے لیے دو راستے اختیار کرتا ہے کھیتی برباد کرتا ہے نسل کو تباہ کرتا ہے واللہ لاہ یہ فکر اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتے نہ اللہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ رسم اللہ اور جب کوئی سمجھانے والا کو سمجھائے سمجھانے والا یہ بھی کہہ کے سمجھا سکتا ہے کہ اللہ سے ڈر وہ علاقے ہی لگا اس کا جب جب سے کہا جائے اللہ سے ڈر حقاضت جاتا عزت رجسٹہ تو بھی میں گنا اور جوش مارتا ہے عزت عزت آ جاتی ہے مجھے کون سمجھانے والا مجھے کون ڈرانے والا مجھے کون حکم کی بات بتانے والا اور اسے میں آ جاتا ہے بہت بہ بے سندھ فرمایا اس کا علاج ہے اس کا اس کو سمجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ جہنم ہے اور یہ بدترین ٹھکانا ہے وہیں جا کے سمجھے گا وہاں کہے گا یو میں تذکر کر انسان ہوا انا ذکر وہاں نصیحت پکڑے گا لیکن وہاں نصیحت پکڑنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا یقول یا لیتنی نہیں تنگ سکم تو لے حیاتی تنگا یہاں بب ہوا بڑا یوں سے ہے تو مشرق مشرقوں کی جماعت ہو مشرقوں کی حکومت ہو یا مشرق کوئی ایک شخص ہو دنیا کے اندر خطاب طرف کرنا چاہتا ہے کبھی مشرق اصلاح کی کوشش نہیں کر چاہیے ایک تو اس کا یہ مزاج اور طبیعت اور دوسرا شرک کے ذریعے اللہ رب العزت کو غصہ دلاتا ہے شرک کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے کوئی ایسی طاقت جس کے ہاتھ میں ہو دنیا کو شاست کرنا ختم کر دینا اس کو غصہ دلانا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کو تباہ کرنے والی بات ہے نہ تقاض اس کا ماں باپ ہو یا تفت نہ مل ہو تقاض اس کا ماں باپ یا تفت نہ مل ہو وطن شک الگ ہو وطف الجباد حدا انداز رحمان والا تھا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد افتاهم وعدهم عدا كل حديثا اس آية سے ملا کے پڑھو کہ جب تک دنیا کے اندر ایک آدمی بھی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی عنایت میں اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے آسمان ٹوٹ جائے گر پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے کے قدر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے مشرق کی اس بات کر کے مشرق کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اس قدر بدترین کلمہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو کون برا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے مستحکم ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ ہے نا ایک لمحہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت اگر اللہ رب العزت کے فیصلے مضبوط اور مستحکم نہ ہو تو مشرقوں کی حق پر حرکت پر کیا متا جائے آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے اور کہاں ریزا ریزا ہو جائے یہ کہ مشرق اپنے شرک کی وجہ سے اللہ رب العزت کو غصہ چلاتا ہے اللہ کو غصہ چڑھانا دنیا کو تاس ویس کرنے کی کوشش کرنے والی بات ہے اپنا طرز عمل بھی یہی ہے خود بھی یہی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جائے اور کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ دنیا کو تیس کرے اور تیسری بات مشرق اپنے طرز عمل کے ذریعے دنیا کو کھینچ کر اس طرف لے جا رہا ہے اس وقت کی طرف لے جا رہا ہے جب دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں رہے جسے تو یہی خواہش ہے نہ میں اللہ اللہ کہوں نہ کوئی اور اللہ اللہ کہے نہ میں اللہ کہوں نہ کوئی اور اللہ کہے جب کوئی الہ ہے اللہ کہنے والا نہ رہا تو پھر قیامت آ جائے گی وہ یا کہ مجھ سے کوشش کر رہا ہے کہ جلدی جلدی قیامت آ جائے اسی لیے قرآن بڑا بڑا ہے سب پوچھتے کچھ سلبیہ الحصاث بڑی جلدی پڑی ہوئی یا سالم اللہ کو علم آتے ہیں بات پوچھتے کیا مت کب گے قیامت کب آئے گی قیامت کیوں نہیں آ رہی قیامت کب آئے گی بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی ان کو بڑی جلدی پڑی ہوئی تھی قیامت آنے کی مومن ڈرتے تھے مومنوں کو ایمان ہے یقین ہے قیامت پر ان کا خیال تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ڈرا رہے ہیں قیامت قیامت کوئی نہیں اس لیے جلدی کرتے تھے کب آئے گی قیامت کب آئے گی قیامت اپنے عمل کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی قیامت آ جائے دنیا کا نظام برباد ہو جائے یہ تین طریقے ہیں کافروں کے دنیا کے نظام کو برباد کرنے کے اس لیے ہے دہشت گرد ہے مشرق تقریب ہے مشرق دنیا کے نظام کو برباد کرنا چاہتا ہے صرف بدترین عمل ہے صرف کے ذریعے انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر خیر باقی نہ رہے دنیا کے اندر بھلائی باقی نہ رہے دنیا کے اندر اچھائی باقی نہ رہے اور یہی ان کا قرض عمل ہے دوسری طرف موحدین ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے اللہ پر یقین کرنے والے اللہ کی عظمت اور اس کے جلال کو ماننے والے اللہ رب العزت کی اس کی طاقت کو ماننے والے اللہ کے نظام حکومت کو ماننے والے اللہ کے نظام حکمرانی کو ماننے والے اللہ کی عدالت انصاف کو یقین کے ساتھ تسلیم کرنے والے ایمان کے ساتھ تسلیم کرنے والے یہ موحدین ہے مومنین ہے جن کی خاص بھی ہے ان کی کوشش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کر لی جائے چلتے چلتے ان کی طبیعت اور مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر خیر پھیل جائے حتیٰ کہ قرآن نے کہا قرآن کریم نے یہاں تک کہا جو سیرو میں حیران ملکان منسکا نظم خسا وہ مئی اوپر تو حلت سے ہی کہ ممن کے پاس روٹی گائے کتنا ہو روٹی گائے کتنا ہو تو آدھا دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ممن کے پاس روٹی کا آدھا کتنا ہو تو اپنا خود مرنا منظور کرتا ہے دوسرے کو دے کے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے میری خیر ہے کسی اور کی جان بچ جائے یہ مومن کا مزاج ہے یہ مومن کا مزاج ہے مجھ سے کے ساتھ ساری دنیا دے دی جائے تو پھر بھی چاہتا ہے کہ باقی بھی چھین لی جائے اور مومن کی یاد ہے کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہو تو دوسرے کی جان بچائے گا اپنی خیر ہے یہ صرف انہیں ہوتے ہیں ورنہ ان نہیں سکتا اس کی مثالیں دینے لگے اس کی مثالیں دینے لگے تو کبھی ختم نہ ہو ایک چھوٹی سی مثال حضرت محمد الرسول وسلم کے زمانے میں انصار نے پیش کی مدینے کے انصار نے پیش کی مہاجرین کرنے کی وجہ سے مکے سے نکالے گئے کرنا پڑنے کی وجہ سے مکے سے نکالے گئے ایشان کے مشرقین تھے جس قدر امت امر مکے جیسی بستی جن کا جس کا احترام ان کے دل میں بھی تھا مشرقین کے دل میں بھی مکے کا احترام تھا اور مشرقین کو یہ بھی پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیال میں سچے ہے یا نہیں سچے یہ الگ بات ہے لیکن یہ ان کو پتا تھا کہ بڑا عظیم انسان ہے بڑا صاحب کو احترام انسان ہے بڑا باوقار انسان ہے لوگوں کے ساتھ اس میں شروع کرنے والا آدمی ہے ایسا آدمی بندے کو پسند ہو یا نہ پسند ہو بندے کی خاص ہوتی ہے پڑوس میں رہے جیسا بھی ہے جیسا بھی ہے خوبیاں کیسی زبردست ہیں کلّہ اللہ کلّہ ابدا حضرت خدیجہ جیسی آپ نے پہچان لیا امام الانبیاء کو ابو جہل ابو جہل عثمان جیسے گھاٹ یہ بھی ہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا عظیم انسان ہے ایک اور نے پہچان لیا اللہ اللہ اللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں محمد اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا کیوں ان کا تاثر الرحم تو رشتے داریاں ملاتا ہے ان کا لوگ الرحم تو رشتے داریاں ملاتا ہے وہ الکل جس سے اپنے کام نہ ہو سکے تم اس کا کام کر دیتا ہے جو فقیر کچھ نہ کر سکتا ہے اس کو سما کے کھلاتا ہے مہمان کہیں مل جائے کسی کا ہو تو اس کو کھلاتا پلاتا ہے مطلب بلحل جہاں بھی کوئی مشکل کا شکار ہو وہاں پہنچ کر اس کی مشکل حل کر دیتا ہے اور کسی کو اس طرح کا پڑوسی مل جائے وہ جیسا بھی ہو اس کو پسند نہیں ہے کہ اس کے پڑوس میں رہے لیکن مشرق تقریب کا شیطان ہے شیطان شاطرت کی وجہ سے اس شخص کو مجبور کیا کہ مکے سے نکل جائے کتنے بد نصیب کتنے بیوقوف تھے کیا سچ ہے ان کے کار ہو ہر ایک طرح وہ مدینے والے انسار ہیں یہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں ہم کو گھٹیا سمجھتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں ہم کو چھوٹے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تاجوا سمجھتے ہیں ان کو کمزور سمجھتے ہیں وہ سب سے بات یہ وہاں سے آئے محمد رسوس وسلم کو مکے سے لے گئے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس آئیں آپ ہمارے پاس آ جائیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ سب نہیں ہوئے لیکن اسلام دور بھی ہو تو پھر بھی چمکتا ہے انسان اسلام انسان سے دور بھی ہو تو پھر بھی اثر کرتا ہے اسلام اس کے انتظار میں تو تھا جب کے اندر چمک موجود تھی انسانیوں سے کہنے لگے ہمارا نتیجہ ہے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں دیکھ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لے جاؤ پھر اس کو چھوڑ دو ہم نے کہا جانے بھی قربان کر دیں گے اور آج بھی قربان کر دیں گے مار بھی قربان کر دیں گے وطن بھی چھوڑ دیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے ہمیں اگر یہ بات ہو تو ٹھیک ہے مدینے سے آگے لے گئے اس لیے کہ توحید کی چنگاری کی دلچسپی ان کو اپنے پاس میں رکھا گیا اس لیے کہ مشرق کبھی خیر کو قبول نہیں کر سکتا اور مومن کبھی خیر کو چھوڑ نہیں سکتا مومن کبھی خیر کو چھوڑ نہیں سکتا مشرق کبھی خیر کو قبول نہیں کر سکتا تو مومن اپنے طرز عمل کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھے اللہ راضی رہے گا تو دنیا کا نظام قائم رہے گا اللہ راضی رہے گا تو اگلی نسلیں مسلمان ہوں گی اس سے اگلی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی اس کی اگلی نسلیں بھی مسلمان ہوں گی جتنے زیادہ سے زیادہ مومن مسلمان ہوں گے اتنے ہی دنیا کے اندر خیر پھیلے گی اور قیامت کے دن اللہ رب سے خوش ہوں گے اور جنت آباد ہوگی اور جہنم میں کمی آئے گی یہ مومن کا قرض عمل ہے طبیعت بھی اس کی اچھی ہے مومن کی طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے النجواہی گئی جیسے بھی میں اور میں ہوں کچھ الگ سے ہوں اور اپنے عمل کے ذریعے اللہ اللہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ کرتا ہے جتنی انسان کے منہ سے زیادہ اللہ اللہ الہ الا اللہ نکلتی ہے اتنی قیامت دور ہوتی ہے قیامت دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے سداکاری دور ہوتی ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ دنیا کا یہ نظام ہے وہ مشرق ہے یہ ہے ہمیں اللہ رب نے اللہ کی سنائی ہوئی توحید اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کیا خیال ہے کہ یہ بس ایک ہے جو زبان سے بولا جاتا ہے اس کا انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا انسان کے اندر توحید کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آتی اسلام کیا ہے اسلام لانے سے بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے کتاب دیتا ہے <clears throat> بہت سارے راشی عمال کرتا ہے توحید ایک باطنی عمل ہے اللہ رب العزت کو ایک ماننے کا نام ہے اللہ کو عظیم ماننے کا نام ہے اللہ کو حسین و جمیل ماننے کا نام ہے اللہ کو طاقتور ماننے کا نام ہے توحید ایک داخلی عمل ہے بندہ دل کے ذریعے دماغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر یقین کرتا ہے توحید کے ذریعے دل اور دماغ ہوتے ہیں توحید کے ذریعے دل اور دماغ کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے جتنا کوئی اللہ رب العزت کے حسن پر یقین بڑھاتا جائے گا اتنا ہی اس انسان کے اندر حسن پیدا ہوتا جائے گا جتنا کوئی اللہ رب العزت کی طاقت پر یقین کرتا جائے گا اتنی ہی خوش کے اندر طاقت پیدا ہوتی جائے گی یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے ہم میں سے کسی میں ہمت ہے وہ کتنی طاقت تھی لوگوں کے اندر کہ گرم پتھر پہ رکھتے ہیں ان کو اور گرم پتھر رکھ دیتے تو وہ اس مصیبت کو برداشت کر لیتے یہ کوئی طاقت تو تھی کوئی تو طاقت تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت برداشت کر لیتے تھے وہ طاقت توحید کی طاقت ہے توحید ہے کیسی توحید پر یقین ہے کیسی طاقت ہے جس طاقت کے ذریعے انسان دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت برداشت کر لیتا بڑی سے بڑی شخص برداشت کر لیتا لیکن یہ طاقت کہاں سے آتی ہے یہ قرآن کریم نے بتایا ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ جیسے صلاح پر ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے دل کو ہدایت مل جاتی ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین لے آئے اللہ تعالیٰ اسے طاقت دے دیتا ہے جو اللہ کے حکم پر یقین کر لے اللہ اس کے اندر حکم پیدا کر دیتا ہے جو اللہ کے بڑی رختانی پر یقین کر لے اس کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا ہے اکیلا ہی ساری دنیا کو ہلا دلا سکتا ہے توحید ایک لفظ نہیں ہے توحید ایک صرف لفظ نہیں ہے کہ اسے زبان سے ادا کرنا ہے کہانی ختم ہے توحید انسان کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہو تو انسان کا ظاہر بھی اندر کے حکم سے چلتا ہے جس کا باطن اچھا ہو اس کا ظاہر بھی ہے اچھا ہو کوشش کرنی چاہیے کوشش ہونی چاہیے کہ مومن جیسا بھی ہے اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہونا چاہیے جو لوگ اللہ رب العزت پر یقین کرتے ہیں ان کے اندر بڑی بڑی عظیم شان قسطیں پیدا ہوتی ہیں کم از کم حل اکل شان ایک قسطیں تو ہر بندے کے اندر نمکدار حاصل ہونی چاہیے اللہ رب العزت پر یقین کرنے سے سب سے بڑی شہ جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ توقع حل اللہ ہے اللہ پر بھروسہ اس پر یقین وہ میں یہ علامد اللہ ہے یا حضرت اللہ ہے میں یہ تسلح ہے جل رہا کوئی اردو ہے قدرا جس جس اندر پر یقین اور توقل پیدا ہو جائے اس کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ایسے ہی رہے گا جس کے دل میں اللہ پر یقین اور بھروسہ پیدا ہو جائے کسی کی کی طرف کبھی نہیں دیکھ سکتا جس کے دل میں اللہ پر یقین پیدا ہو جائے وہ کبھی بھی رشوت اور سود نہیں کھا سکتا کبھی بھی کسی کا حق نہیں دبا سکتا اس کو یقین ہونا چاہیے کہ روزی تو میرے پروردگار کے ہاتھ میں ہے میں کس طرح رہا ہوں اللہ پر یقین سے توکل پیدا ہوتا ہے اور توکل ہی کامیابی ہی کامیابی ہے اللہ رب العزت نے تو بڑی صلاحت کے ساتھ فرما دیا والا انسان تم من خلا کر سماج آتی والا اللہ ان سے پوچھے کہ آسمان کس نے پیدا کیے زمینیں ہے کس نے پیدا کیے ہیں کہ جواب دیں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے پوچھو گیا اگر دنیا مل کر مجھ سے کچھ چھیننی چاہے تو کیا کی کوئی طاقت مجھے کچھ دے سکتی ہے اور اگر اللہ رب العزت دینا چاہے تو ہر ممکن کہا تو رحمت ہی کل حسمی اللہ ارے ہی تو متوقع کہہ دیجیے کہ اگر دنیا ساری مجھے کچھ چھیننا چاہے تو اللہ رب العزت کی مرضی کے بغیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لوگوں کو چاہیے کہ اگر بھروسہ کرنا ہے تو ایک ذات سے بھروسہ کرے وہی دیتا ہے وہی دیتا ہے وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے اس میں بھروسہ کرے اللہ کا تکوا اختیار کر کے دیکھے اللہ مصیبتیں سے کس طرح دور کرتا ہے اللہ کا تکوا اختیار کر کے دیکھے کس طریقے سے ایسے مقامات سے تحریر دیتا ہے جہاں کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا تحید کو قبول کرنے سے توکل پیدا ہوتا ہے اگر کسی مرحلے میں انسان سمجھ رہا ہے دیکھو کہ توکل نہیں ہے یا توکل نہیں آ رہا اللہ پر یقین ہے بھروسہ نہیں آ رہا سمجھے کہ توحید کے اندر گڑبڑ ہو گئی ہے اور لا الہ الا اللہ پر اعتماد اور یقین میں کمی آ گئی ہے جانچنے کا یہی طریقہ ہے کبھی انسان کے اندر اللہ رب العزت پر بھروسہ یقین کم ہو جائے تو سمجھ لے کہ میری توحید کے اندر کمزوری آ گئی ہے جب بھی اللہ روزی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اب لا الہ الا اللہ کے اندر کمزوری آ گئی ہے سب سے پہلی خوبی جو انسان کے اندر توحید کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ توقع ہے سب سے بڑی خوبی توکل پیدا ہوتی ہے توکل پیدا ہو جائے تو انسان کامیاب ہو جائے دیکھا نہیں قرآن پر بھرا پڑا ہے چھوڑنے کو بھی جین کا ایسا ٹائم بھی حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ سرات و سرام سارے انبیاء کرام سالت رحم رس الحم اللہ بشر مسلم ولاکم اللہ علیہ من اللہ نے کہا انہوں نے کہا سارے رسولوں نے کہا ہم بھی تمہاری سرحد کے طرف لیکن پروردگار نے ہم سے احسان فرما کے ہمیں نہیں عطا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے یا تو اپنا دین چھوڑ دو یا تمہیں ہم بستیوں سے نکال دیں گے انہوں نے کہا جو کر سکتے ہو کر لو اللہ رب العزت نے جب ہدایت نصیب فرما دی ہے اب بھی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی سب کچھ بھی عطا فرمائے گا سب انبیاء آئے نے ایک ہی بات کی سب نے ایک ہی بات کہی وعد اللہ افر یہ سبق چیلنج متوقع نہیں اللہ اے توکل مومن متوکلوں متوقعوں کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کی بات ہے سب کچھ اس کے خلاف کچھ نہیں ہے جب بھی انسان کی نظر کسی اور پر ہوتی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس نظر اٹھنے سے اللہ کے ساتھ اس کا رشتہ اور تعلق کمزور ہوتا ہے یہ تعلق کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے احفظ اللہ یا خزگار اللہ کی حفاظت کر بندے اللہ تیری حفاظت کرے گا فض اللہ تجد ہو کے جا اللہ کی حفاظت کر جہاں تجھے ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ کا سامنے پائے اور دوسری بہت بڑی خوبی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کا یقین کرنے سے وہ صبر ہے تیسری خوبی جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ شکر ہے صبر اور شکر صبر اور شکر دونوں بہت عظیم انسان خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ نتیجہ کس چیز کا ہوتا ہے خطروں کے لا فقیری اور مالداری کا نتیجہ ہوتے ہیں صبر اور شکر کسی کو اللہ تعالیٰ مال دے کے ازماتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ فقیر بنا کے ازماتا ہے اس کی مرضی جیسے کسی کو چاہے ازمائے ساری کو اس کی مخلوق ساری اس کی مخلوق ہے کسی کو دے کے ازماتا ہے کسی کو دے کے ازماتا ہے جس کو دے کے عزمائے اسے چاہیے کہ صبر کر کے دکھائے جس کو دے کے آزمائے اس کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کے اور شکر کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرے کسی کو اللہ تعالیٰ فقیری سے آزمائے تو اس کے نتیجے میں بندے کا فرض ہے کہ صبر کر کے دکھائے اور جس کو اللہ رب العزت دے کر آزمائے اس کا فرض ہے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر کے شکر ادا کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرے کیا کسی کو سلیمان ہے سلاط والسلام سے زیادہ دوست مل جائے گی رب اگر الصالحین اللہ توفیق عطا فرما کے تیرا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے ماں باپ پر انعام کیا اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے سالے بندوں میں مجھے بھی داخل کر لے تو شریمان اور روا نئے کو اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے انمایا انہوں نے کیا کیا رب یا اللہ مجھے تکلیف ہو گئی ہے دونوں نے کمال کر کے دکھا دی بہت دنیا ہے جنہوں نے اللہ رب العزت کے دونوں امتحانوں میں سوال کر کے دکھا دی سوال کا صبر پیش کیا سوال کا شکر پیش کیا اللہ پر ایمان لانے سے تیسری دوسری اور تیسری خوبی اور شکر پیدا ہوتے ہیں فرق کوئی نہیں ہے یہ ہماری بے ہے کہ ہم لال باری کو بہت کچھ سمجھتے ہیں فقیری کو بہت برا سمجھتے ہیں بے دونوں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دونوں ہی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں خوش نصیب انسان مالداری کے ذریعے بھی اللہ کو خوش کر لیتا ہے فقیرے کے لیے بھی اللہ کو خوش کر لیتا ہے جو شہ اللہ کو خوش کرنے کے زیادہ کام ہے وہ زیادہ اچھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو مشہور فخر اور گنا مالداری اور فقیری دو سواریاں ہیں دو سواریاں ہیں مجھے کوئی فرق فرق نہیں پڑتا جس کی مرضی سوار ہو جاؤں جون سی سواری بھی قابو آ جائے گی اس کو ہانگ کے اللہ کے پاس لے جاؤں فقیری بھی ایک سواری ہے مالداری بھی ایک سواری ہے فقیری اور مالداری دونوں سواریاں ہیں اگر میرے اندر طاقت ہے میرے اندر قوت ہے نظام میرے ہاتھ میں ہے فقیری میں سوار ہو جاؤں اسے بھی ہان کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا مالداری میں سوار ہو جاؤں اسے بھی ہاں کے اللہ کے پاس لے جاؤں گا نہ فقیری اللہ سے قدم کر سکتی ہے نہ مالداری اللہ رب العزت کے سامنے کسی مومن بندے کو اکڑا سکتی ہے دونوں ہی اللہ کو راضی کرنے کے کام ہے اور چوتھی اور پانچویں عظیم شان خوبی جس کے ذریعے جس کے جو توحید کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی امید ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی امید ہے اس کے لیے اتنا کہنا ہی کافی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان ایمان خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے بے خوف ہو گیا زندگی ہو گیا مایوس ہو گیا تو بھی زندگی ہو گیا اللہ کا خوف بھی قائم رہے امید بھی قائم رہے مرتے دم ہو رہے تھے نہ رو رہے تو نہ کبھی تو وہ دن یاد آتے ہیں جب انتہائی نیکی کی حالت میں تھے یقین تھا کہ مر جاتے تو سیدھے جنت میں جاتے کبھی وہ دن بھی دیکھے جب برائی کی بدترین حالت میں یقین تھا کہ مر جاتے تو سیدھے کہیں اور جاتے اب پتہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کیا سلوک ہونے والا ہے اور یہی یہی اصل ایمان ہے اللہ کا ڈر بھی رہے اس کی رحمت کی امید بھی رہے اللہ کا ڈر بھی رہے اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے رحمت کی طرف دیکھیں تو یقین ہو جائے کہ جنتی ہیں اللہ رب العزت کے آداب اور اس کے خوف کی طرف دیکھیں تو بندے کو خطرہ ہو کہ میں تو نہیں بچ سکتا یہ ایمان دونوں کے غور ہوتے رہنا چاہیے رحمت میں نظریں لگا دینا یہ بھی ہمارا سب ڈر کے مارے ڈر کے مارے یقین کر لینا کہ میری بخش نہیں ہو سکتی یہ بھی کفر کا حصہ ہے اور بھی بہت خوبیاں ہیں اللہ اللہ رحم الحاکمین کی محبت بندو اگر توحید کے نتیجے میں دل میں توقل پیدا ہو گیا ہے صبر پیدا ہو گیا ہے شکر پیدا ہو گیا ہے اللہ کا رب العزت کی رحمت کی امید لگ گئی ہے اللہ رب العزت کے آزاد کا خوف پیدا ہو گیا ہے اور ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے تو سمجھے کہ سب سے درد آئے آئرہ اللہ اللہ پڑا اگر ان میں سے کہیں کمی ہے تو سمجھے کہ لا الہ الا اللہ پر نرخت کرنے کی ضرورت ہے اس کو یقین لانے کی ضرورت ہے اس سب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے تو ماتوفی ہوفی اللہ بلّہ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 بہتر سے بہتر جماعت کی تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے صدقہ کرنے کا جذبہ کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ کا توکل اور شکر اور خوف اور رضا یہ دل کے اندر جو جذبے ہیں ان کے اندر بھی کمی بیسی آتی ہے ان کی مشق کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب بھی انسان کبھی سوچتا ہے اس وقت انسان سوچے گا میرے دل کی کیسی ہے ایک بار کمی ہے تو اگلی بار نہیں آنی چاہیے ایک مصیبت کے اندر چیخا چلایا ہے باہر دوڑتا پھرا ہے تو اگلی کے اندر کمی آنی چاہیے اور پوری قوم مسائل کا شکار ہے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو الگ الگ بیٹھ کر الگ کوئی شخص کونے کے اندر بیٹھ کر پوری سنجیدگی پورے ایمان پورے یقین کے ساتھ اللہ کا شکار ہو کہ یا اللہ تبھی تریف مصیبت کے اندر شکار رہتی رہنمائی کسی کے اندر نہیں توجہ نہیں ہوتی اللہ کے ساتھ تعلق کے اندر کمزوری ہے رسم المولی صاحب کو کہہ دیتے ہیں دعا کرو ان کو دعا پہ لگا دیا خود سو سے محسوس کر دیتے ہیں دعا تو ایک بہت بڑا عمل ہے دعا تو ایک بہت بڑی عبادت ہے جو تو ایک بہت بڑا اللہ رب العزت سے تعلق ہے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہر آدمی ہر آدمی پوری ایمانداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر یہ سمجھے کہ میں نے ہی اللہ رب العزت کی محنت کرنی ہے ساری دنیا کے لیے دیکھیں باتیں ہوتی ہیں اس پر ضرور ربا تم ان نہ کا رکھتا اس پر ضرور ربا تم ان کا نقصاد ساری دنیا کو بھلا کر ساری دنیا کو چھوڑ کر ساری دنیا سے لا تعلق بھی اختیار کر کے ساری دنیا سے مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کر کے پھر اللہ رب العزت سے مانگے تو پھر اللہ دیکھ اگر ساری دنیا کو چھوڑ کر انسان نہ مانگے کسی اور کی طرف بھی دھیان ہو اللہ کی طرف بھی دھیان ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی دعائیں قبول نہیں کرتا ایسی ابتدائی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ایسی توحید قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ کوئی اور بھی شریف ہو اللہ ایسی دعا بھی قبول نہیں کرتا جس کے اندر اللہ کے طور کوئی اور شریف ہو اور اللہ تعالیٰ ایسی امیدوں کو بھی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جن امیدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور پر بھی امید ہو تو میرے بھائیوں پوری ایمانداری کے ساتھ پوری جانداری کے ساتھ میرا دماغ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ کر کے اللہ رب العزت سے مانگے اللہ تعالیٰ سے یقین ہے کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا رب بنا فرمانا ضرور بنا رہا سنا فی امرینا وہ سب بان سر کو إلا للذين آمنوا ربنا إنك نہیں رحيم اللهم اشفنا سنو مرضانا ومرضى المسلمين